نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الله الرحمن الرحيم إلا تنكروه فقد إذ إذ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن معنا العظيم میرے محترم بھائی اور دوستوں اور بزرگوں ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی مدنی زندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے پچھلے جمع المبارک غزوہ عہد کا ذکر چل رہا تھا جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی مبارک سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کو یہ اطلاع پہنچی مشرقین مکہ جو کہ شکست کھا چکے ہیں بدر کے میدان کے اندر ان کے ستر سردار بھی مارے جا چکے تھے اور ان کے ستر آدمی قید بھی بنائے گئے تھے وہ اس وقت بالکل تیار ہو گئے ہیں مسلمانوں مسلمانوں کے کے ساتھ لڑنے لیے سے اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ تیار ہے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کو ان کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھجوائی تھی جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے اسلام لا چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا تھا اور انہیں اپنے تک خبر پہنچانے کا حکم بھی دیا تھا اس حکم کی تعمیر کرتے ہوئے انہوں نے ایک آدمی کو مقرر کیا جس نے تین دن اور تین راتوں کا سفر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دی کہ مشرقین مکہ جو ہیں وہ اپنے عزیز و قارب کے بدلے کے لیے انتقام لینے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں جب یہ بات پہنچی <clears throat> نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاری کرنے کا حکم دے دیا صحابہ کرام تیاری میں لگ گئے اب جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو کچھ صحابہ جو کہ بدر کے میدان کے اندر جانے کے لیے رہ گئے تھے اور کچھ نوجوان صحابہ جو کہ جذبات کے اندر تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ یہ دیا کہ حضرت ہم مدینہ منورہ کے باہر جا کر لڑتے ہیں کیونکہ کفار کے دلوں کے اندر روک پڑ جائے اور کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم بزدل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر دفاع کیا جائے جب وہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے ان کا دفاع کریں کیونکہ مدینہ منورہ ہمارا علاقہ ہے ہم ان کے نصیب و فراز کو جانتے ہیں تو وہ نہیں جانتے تو اس سے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی جب ان نوجوانوں کی بات سنی ان کے جذبات سنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ چلو تیاری کرو تو اور مدینہ منورہ سے ہم باہر جاتے ہیں لڑنے کے لیے اور یہی مشورہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری کے لیے اندر تشریف لے گئے آپ کے ساتھ شیخین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساتھ گئے آپ کو تیار کیا آپ کے سر پہ امامہ باندھا اس طرح آپ کو زیرہ پہنایا اسی دوران باہر کچھ صحابہ نے ان نوجوان صحابہ سے ان نئے صحابہ سے جو غزل بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کے ساتھ اختلاف کیا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پر مدینہ منورہ ہی میں لڑنا چاہتے تھے اور تم نے ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے تو یہ بات مناسب نہیں ہے تو ان کو اس بات پہ شرمندگی ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے تو ان حضرات نے کہا کہ حضرت ہم سے غلطی ہو گئی ہے آپ جیسے مناسب سمجھیں آپ جہاں مناسب سمجھیں وہیں ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہہ کر انکار کر دیا فرمایا اس نبی کے لیے کسی نبی کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے جب وہ تیاری کر چکے اس وقت تک نبی واپس نہیں آتا ارادہ نہیں بدلتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان فتح اور نصرت کا معاملہ نہ فرما دے اس وقت تک نبی واپس نہیں آتا اب چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لشکر تھا اس کی تعداد کم و پیش ہزار تھی جب یہ لشکر آگے جانے لگا یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی دو جماعتیں تھیں ایک مسلمان کی جماعت تھی اور ایک کو کافر کہا جاتا تھا مدینہ منورہ کے اندر پہنچ کر تین جماعتیں ہو گئی ایک کو مسلمان اور دوسرے منافقین اور تیسرے کفار یہ منافقین وہ تھے اور منافقین اسے کہتے ہیں جس کے دل اور زبان کے اندر ایمان میں فرق ہوتا ہے دل کے اندر اس کا جھوٹ ہوتا ہے اور زبان کے اندر وہ جھوٹ بولتا ہے دل کے اندر کچھ ہوتا ہے اور زبان سے کچھ اور بیان کرتا ہے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے تھے تلوار کی ڈر سے اسلام کے غلبے کی ڈر سے اسلام کے غلبے ہونے کی وجہ سے تو وہ بھی مسلمانوں کی صحبت میں رہتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے وہ بھی ساتھ روانہ ہو گئے ان منافقین کے سردار عبداللہ بن ابئی بھی ساتھ تھا وہ تھے تو منافق ان کے اندر جرت تو نہیں تھی جرت تو ایمان والے کے اندر ہی ہوتی ہے تین سو ہوتے ہوئے بھی اب ان کے اندر ایمان ہوتا تو وہ لڑتے درمیان میں انہوں نے بہانہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ ہماری بات کو ترجیح نہیں دی تو اس وجہ سے ہم واپس جاتے ہیں اور یہ تجربہ کر لیں کہ ان کو ناکامی ہوگی اس نے اس بات کی بہانہ بنا کر واپس چلا گیا اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھوڑے سے آگے تشریف لے گئے وہاں آپ نے ٹھہراؤ کیا آپ تین سو آدمی لشکر سے نکل جا چکے تھے ان میں سے سات سو بچے تھے وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ شانتی شروع کی شانتی اس طرح آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے جو بالغ نہیں ہوتے تھے ان کو اپنے لشکر سے نکال دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ لشکر سے نکل جائیں جب آپ بالغ ہو جائیں گے پھر آپ کو جہاد کے اندر شریک کیا جائے گا تو ایک واقعہ بڑا مشہور ہے دو صحابیوں کے متعلق ایک کا نام ابو رافع تھا اور ایک کا نام ابو جندب نبی کریم صلی اللہ علیہ کی باری وطن میں ابو رافع سے کہا کہ تم جو ہو ایک طرف ہو جاؤ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے کہا مینا سماج کی رونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے حضرت سمرہ بن رضی اللہ عنہ وہ بھی ابھی نابالغ تھے جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ میرے ساتھی کو اجازت مل گئی ہے اور مجھے اجازت نہیں ملی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے آپ نے میرے ساتھی ابو رافع کو اجازت دے دی ہے اور مجھے اجازت نہیں دی حالانکہ یہ مجھ سے کمزور ہے اگر میں اس سے کشتی لڑوں تو میں اس کو گرا دیتا ہوں تو یہ مجھ سے کمزور ہے میں اس سے طاقتور ہوں تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری اس کے ساتھ کشتی لڑا لیں اگر میں اس سے جیت جاؤں تو آپ مجھے جہاد کے اندر شامل فرما لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آئی اور نبی وسلم کو خوشی محسوس کی اس بات سے مسکرائے نابالغ بچے کی بات سے تو نبی وسلم نے کشتی کے لیے میدان میں دونوں کو کھڑا کر دیا اب یہی جو صحابی تھے تو انہوں نے ابو رافع کے کام میں کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے مجھے پتا ہے کہ میں تم سے طاقتور نہیں ہوں تم مجھے گرا دو گے تم بھی کوشش کرو گے میں بھی کوشش کروں گا لڑنے میں تمہارا جیت جانا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا جیت جانا فائدہ ہو جائے گا تمہیں اجازت مل چکی ہے اور مجھے اجازت نہیں ملی تو مہربانی کرو کہ تم مجھ سے ہار جانا اور میں تم سے جیت جاؤں گا اس طریقے سے میں جہاد میں شریک ہو جاؤں گا تو اسی طرح ان دونوں نے جب معاملہ طے کر لیا تو اسی صحابی نے ابو رافع کو جو ہے وہ نیچے گرا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھ رہے تھے اور مسکرائے معلوم تو ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے پھر ان صحابی کو بھی اجازت دے دی وہ صحابی بھی ساتھ چل کر ایک طرف ایمان کا تقاضا یہ تھا ایمان کی حالت تھی کہ بچے بھی پیچھے نہ ہٹے دوسری طرف ایمان نہیں تھا کہ منافقین کے دلوں کے اندر اس وجہ سے بڑے کے بڑے آدمی پیچھے ہٹ گئے یہ سب کچھ ایمان کی بات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ جب وسلم جب اور اس کے اندر میدان کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں صف بندی کی ترتیب بنائی ترتیب کے اندر آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پچاس آدمی مقرر کیے اور ان کو ایک ٹیلے پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ تم نے جہاں کھڑا رہنا ہے جب تک میں تمہیں نہ کہوں اس وقت تک آپ نے جہاں سے نہیں ہلنا اور آپ کا کام یہ ہے کہ دشمن کو پیچھے کی طرف سے جو دشمن پیچھے کی طرف سے بار بار حملہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کو آپ نے سیروں کے ساتھ روکنا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی بھی ترتیب بنا دی لڑائی شروع ہو گئی جہاں تک ہو گیا کہ لڑائی جیت میں بدل گئی فتح بالکل قریب فتح ہو گئی کامیابی حاصل ہو گئی اسی دوران جب کامیابی حاصل ہو گئی بالکل کامیابی کے آخر تک پہنچ گئے تو آگے اللہ کا حکم نہیں تھا کامیابی کا تو وہ پان سا پلٹ گیا الٹا مسلمانوں کو کامیابی ہونے کی بجائے ظاہری جو ہے وہ شکست ہو گئی ظاہر شکست ہو گئی ظاہر شکست اس طرح ہو گئی جب کافی وہاں سے بھاگنے لگے مشرقین وہاں سے بھاگ رہے تھے مار کھا کر تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پچاس آدمیوں پر لچ کر وہاں کھڑا کیا تھا ان میں سے چالیس یا پینتالیس آدمی نکل آئے اور وہ سامان سمیٹنے لگے بھائی لڑائی تو اب ختم ہو گئی ہے جلد از جلد مال غنیمت حاصل کریں اور سامان کو سمیٹیں اور جلد سے جلد کام ہو اور تھکے ہوئے ہیں ہم تو اب تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کریں کوئی اور کام کریں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اس دورے کے امیر تھے تو انہوں نے منع فرما دیا کہ بھائی آپ کو یہاں سے نہیں ہلنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو یہ اشتہار کی غلطی تھی کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ جب جہاد ہو رہا تھا اب تو جہاد ختم ہو گیا ہے مگر عبداللہ بن جبید اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک جہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی زبان مبارک سے میں یہ بات نہیں سنوں گا کہ ہٹ جاؤ میں نہیں ہٹوں گا تمام لوگ اس میں لگ گئے صحابہ کرام دشمن بالکل شکست کی حالت میں جا رہا تھا اسی دوران خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے دیکھا کہ خالی پڑا ہوا وہ تیلا خالی کا خالی کھڑا ہے وہاں صرف دس آدمی سے بھی کم آدمی رہ گئے ہیں انہوں نے وہاں سے واپس آ کے پلٹے پلٹ کر حملہ کر دیا اسی دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے اور ان کا مسئلہ کیا گیا اسی طریقے سے مسلمانوں کو جو ظاہر فتح کی جا رہے تھے وہ ظاہری طور پر شکست کی حالت میں آ گئے جگ دم جو تمام مشرقین مکہ جگ دم حملہ آور ہوئے تو مسلمان اس وقت تک سنبھال نہ سکے اسی دوران کے اندر غزوہ میں اور کے اندر تین چار واقعات ایسے ہیں جو بڑے مشہور ہیں ایک واقعہ تو یہ ہے اسی دوران ایک افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں وہ افواہ اس طریقے سے پھیلی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی تو وہ کیونکہ شہید کر دیے گئے تھے تو اس وجہ سے ایک افواہ پھیل گئی تو اس افواہ کی وجہ سے تو کچھ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے کیونکہ یہ غم پہنچا اس طریقے سے اور بھی مزید شکست ہونے لگی اور مسلمان جو ہے وہ انتشار میں ہو گئے منتشر ہو گئے اس غم کی وجہ سے صحابہ کرم تو اسی وجہ سے یہ نظام ہوا نبی علیہ السلام کو وہاں آپ کا چہرہ مبارک زخمی بھی ہوا پھر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ حجات تھے تو تمام کے تمام نے پھر ایک دوسرے کو بلایا جس کو پتہ لگتا گیا اس نے بلایا اور تمام کے تمام نبی اسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور جہاں تک کہ نبی اسلم کی حفاظت کے لیے نبی اسلم کے ارد گرد دائرہ لگا دیا اور اپنا منہ جو ہے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا اور تینوں کی بھرمار تھی تمام اکثر صحابہ اس وجہ سے شہید ہو گئے کہ وہ کمر پر تیرے کھا کھا کر شہید ہو گئے وسلم کی حفاظت کرتے ایک صحابہ شہید ہوتا تھا دوسرا صحابہ اس کی جگہ پر آ جاتا تھا حفاظت کے لیے ایک واقعہ تھا یہ پیش ہے اسی لیے پرانے مجید کے اندر ایک آیا چاہیے وما محمد اللہ رسول خود خلط قبل رسول جس کے متعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت کی سمجھ مفہوم کی سمجھ ہمیں اس وقت آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن وفات پا چکے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تھے انہوں نے ہمیں یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی ایک واقعہ یہ پیش آیا وہاں پہ بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جاچ رضی اللہ عنہ یہ دونوں کا واقعہ ہے وہ دونوں کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ دونوں کٹھے ہوئے اور کہا کہ او بھائی چلتے ہیں ایک دامن کی طرف پہاڑ کی دامن کی طرف وہاں بیٹھ کر ہم دعا کرتے ہیں تم میں دعا کروں گا تم آمین کہنا اور تم دعا کرو میں آمین کہوں گا تو صاحب نبی وقاف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے دعا کی اور میں نے دعا یہ کی کہ یا اللہ میرا آج بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بڑے طاقتور سرداروں کے ساتھ مقابلہ آئے اور میں ان کو ڈھیر کر دوں اور مجھے کامیابی ہی کامیابی ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن جاج رضی اللہ عنہ نے فرمایا آمین شاہ نبی وقات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اب جب آمین ہو گئی تو عبداللہ بن جاج رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آپ نے ہاتھ اٹھائے آپ نے فرمایا آپ کی جو دعا تھی بڑی عجیب و غریب تھی اور فرماتے تھے کہ جو وہ دعا مانگی تھی اصل کامیابی ہی وہی تھی حضرت اللہ بن رضی عنہ نے ہاتھ کے لیے دعا اٹھائے اور فرمایا کہ یا اللہ میرا آج طاقتور کافر کے ساتھ مقابلہ ہو جائے اور میں اس کو گرا دوں گرا کے اس کو ختم نہ کروں بلکہ وہ مجھے گرا دے اور اس کے ہاتھوں میں قتل ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں اور میرے وہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور جہاں تک بھی بات ختم نہ ہو جب قیامت کے دن یہ ٹکڑے میرے جو ہیں آپس میں ملے ایک ٹکڑا کسی درین کے منہ سے نکلے ایک کسی پرند کے منہ سے نکلے جب جوڑا جائے تو تو اس وقت تک مجھے کہے اس وقت مجھے کھڑا کر کے اپنے سامنے دیدار کرا کے یہ بات کہے کہ عبداللہ تیرے ساتھ یہ کس لیے ہوا ہے کیوں ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے تو میں کہوں یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے اور اس بات کی تو تصدیق کر دے اے عبداللہ تو نے سچ کہا ہے حضرت صاحب نبی وقات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب غزبۂ اور ختم ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے دعا مانگی تھی اسی طرح ان کی قبول ہوئی تھی اسی جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے جن کے دیکھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اتنا ہوئے اتنا ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے اس طرح ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی شہاد کسی کی موت پر لاش کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا اسی وقت آپ نے جو لقب دیا ہے سید الشہداء کا جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے نکلا ہے تو اسی طرح یہ پاس آپ پلٹ گیا اور عہد جو ہے اس طریقے سے یہ نظام چلا گیا اور پھر دوبارہ مسلمان کٹھے ہوئے انہوں نے نبی اسلم کی حفاظت کی نبی وسلم اسلم کے لیے جان دینا شروع کیا اور کفار پر اٹیک کیا ان سے جو ہے وہ کیا مار کیا ان کے ساتھ لڑے اس طریقے سے دوبارہ یہ مارکا ختم ہوا اور کفار جو ہے وہ واپس بھاگ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ زخمی حالت میں تھے صحابہ کلام زخمی حالت میں تھے ان کی مدد کے لیے بلکہ صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابیات بھی ان کے لیے وہاں آئی انہوں نے وہاں کر ان کو ان کی مدد کی ان کو پانی پلایا انشاءاللہ باقی اگلے عز المبارک اللہ تبارک بتا رہا میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین